اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس طرح سے پچھلی جو ہماری این سی سی پاک ٹو کی ٹاکس تھیں اس میں ہم نے جو کتاب تھی امام غزالی کی اس سے کچھ تھوڑے بہت اقتباسات پیش کیے تھے جو کیمیائی سعادت تھی تو اب ہم احیاء علوم الدین سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پیر و مرشد جناب محمد نسیم احمد صدیقی صاحب کی اجازت سے یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ ہی کا فیضان نظر ہیں اور اصل کرم اصل فضل اصل رحمت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ہوتی ہے انسان تو ایک وسیلہ ہوتا ہے اور ہم تو سب اللہ تعالی کے بندے ہیں تو احیاء العلوم میں سے ہم علم کے باب پہ شروع کریں گے اور آپ کے سامنے میں رکھتا جاؤں گا نہ تو میں حالم نہ فاضل علم سے میرا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے تو جو کچھ امام غزالی نے فرمایا اسی کو آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا تو علم کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں نسیم صدیقی صاحب وہ کیا فرماتے ہیں علم کے بارے میں ان کا فرمانا یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو سمجھ فہم علم اپنے اندر پیدا کیا جائے کہ قرآن وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہلکا ارادت ہے اس میں بہت سارے حفاظ کرام بھی ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو جس نے حفظ کیا ہوا ہے وہ اس کا ترجمہ اور تفسیر اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے اس کا فہم پیدا کرے اس کا ادراک پیدا کرے کہ قرآن شریف کا اصل پیغام کیا ہے اور دوسرا علم کے بارے میں جو فرماتے ہیں جو ایک دنیاوی لحاظ سے ان کی ایک بات ہے کہ زبانوں کو سیکھا جائے زبانوں کو سیکھا جائے تاکہ اللہ تعالی کی بات اور ظاہر ہے کہ سائنس کی بات جو ہے اور دیگر علوم کی بات ہے وہ دنیا بھر کے مسلمانوں تک پیغام پہنچایا جائے اور دنیا بھر کے انسانوں تک پیغام پہنچایا جائے تو ہمارے پیر و مرشد بہت زور دیتے ہیں کہ ہم زبان زبان دانی زبانوں کے اوپر ہم عبور پائیں اور زبانوں کو سیکھیں اور دوسری زبانوں میں اللہ تعالی کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچائیں تو اسی طرح باتیں ہوتی رہیں گی جو امام غزالی نے جو فرمایا اور جو ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا یہ دونوں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی فرماتا ہے کہ شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی، جس کا ترجمہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کی کوئی کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا تو اور کس نے گواہی دی فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور علم والوں نے بھی یعنی فرشتوں کے فوراً بعد علم والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کے بعد اسی طرح ایک اور جو دوسری آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یارفا یہ ہے کہ جی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالی اونچے کرے گا ان کے درجے جو ایمان اور علم رکھتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی روحانیت میں اور کوئی اللہ تعالیٰ کے قرب میں کوئی درجہ پانا ہے درجات تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہوگا آمنو منکم سب سے پہلے تو ایمان پختہ یقین اللہ تعالی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حبیب کے اوپر اور ہر چیز پہ ایک پختہ یقین پیدا کرنا پڑے گا کہ جی اللہ تعالیٰ کی ہر بات صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے بندے کے لیے وہ اس کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے اور اگر کوئی چیز انسان کے خلاف جائے تو وہ اس کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور سب سے اعلی پیغمبر ہیں سب سے اعلی ہستی ہیں بعد از بزرگ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تو یہ اس چیز کا ایمان پیدا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ولزینہ اوت العلم درجات اس کے بعد ایمان کے بعد جو درجات کس کو دیے علم والوں کو دیے گئے تو اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کے درجات ایمانداروں کے اوپر سات سو درجے ہوں گے دو درجوں کا فاصلہ پانچ سو برس کی راہ ہوگی یہ امام غزالی نے یہ حدیث روایت کی ہے اور تو بعض اوقات امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان کی جو کتاب ہے اس میں آپ کو کبھی کہیں کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ضعیف حدیث روایت ہو جائے بہرحال امام صاحب کی نیت نیک تھی اور ہماری نیت بھی نیک ہے تو کوشش کریں گے کہ جہاں بھی حدیث بیان ہو اس کا حوالہ بھی ہم اس کو بیان کر دیں اور اگر کوئی حدیث بہت ضعیف لگے تو ہو سکتا ہے اس کو بیان نہ کریں لیکن انسان ہیں غلطی ہو سکتی بہرحال یہ کوئی ایس سچ حدیث ہے بھی نہیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے کہ علماء کے درجات ایمانداروں کے اوپر سات سو درجے ہوں گے کہ دو درجوں کا فاصلہ پانچ سو برس کی راہ ہوگی تو یہ یہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ایز سچ نہیں کیا تو حضرت ابن عباس کا اپنا قول ہوگا اس کے بعد ہے کہ جی قل حل یست اللزین یا لمونہ لا یعلمون کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں یعنی یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے پوچھتا ہے تو اس قرآن کے اسلوب کو ہم سمجھیں اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ جو بھی نماز ہے اس کو اس نماز کو ہم ایک جو جس طرح سے ہمارے مرشد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک یقین کی نماز حضوری کی نماز اور ڈوب جانے والی نماز پڑھی جائے عشق کی نماز پڑھی جائے تو عشق کی نماز کوئی جو ہے وہ باقی نماز اس سے مختلف نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں جو فرض پڑھ رہے ہیں جو نوافل پڑھ رہے ہیں اس میں ایک ایک چیز کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور اتنی عربی کا علم حاصل کیا جائے کہ ہم ہمیں پتا ہو کہ ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور صرف علم ہی نہیں حاصل کیا جائے اس کے بعد کانسنٹریٹ کیا جائے نماز میں اس کے بعد آتا ہے کہ جی ان نما یکش اللہ من عباد العلماء کہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے لوگ اور ڈرنے والے جو بندے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں تو جس کا یہاں پہ ترجمہ دیا ہے اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جن کے ان کے اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے تو سمجھ والے ہی اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں تو سمجھ آئے گی تو پھر اللہ تعالی کی خشیت پیدا ہوگی کہ ہم علم حاصل کریں گے تو پھر خشیت پیدا ہوگی خشیت پیدا ہوگی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوتے جائیں گے اور روحانیت کے درجے پہ در درجات پہ درجات طے کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندوں کی کے لیے ہم اچھے ہو جائیں اور خلق خدا کی خدمت کی جائے تو جب تک ہم خلق خدا کے لیے اچھے نہیں ہو جاتے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتے اس کے بعد آتا ہے کہ جی <coughs> کفا بلّہ شہیدم بینی و بین کم و میں نائندہ علم الکتاب تو یہ اس کا جو ترجمہ یہاں پہ لکھا ہے کہ تو کہ اللہ بس ہے گواہ میرے تمہارے بیچ اور جس کو خبر ہے کتاب کی تو اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے اور جو ہے وہ جو علم والے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں تو اتنا علم علم والوں کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے تو تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ دین کا اور دنیا کا علم حاصل کریں اور جو بھی علم حاصل کریں اس میں مقصد یہی ہو کہ جی اللہ تعالی کے پیغام کو ہم نے دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچانا ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے دنیا کے ہر ایک کونے تک ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے تو یہ ہماری نیت ہونی چاہیے علم کے حساب سے کہ جی ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ علم دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور علم دینی بھی ہو سکتا ہے لیکن علم نافع ہونا چاہیے کہ نافع نفع بخش نفع بخش علم نافع اس کی حدیث میں بہت تاکید آئی ہے کہ علم نافع ہو یعنی نفع کس کو ہو نفع آپ کی ذات کو ہو نفع آپ کے اہل و عیال کو ہو اور نفع تمام مسلمانوں کو ہو اور اس سے بڑھ کر نفع تمام انسانوں کو ہو اور اس سے بھی بڑھ کر نفع جو ہے وہ جنات کو بھی نفع پہنچایا جائے یعنی آپ جب کوئی ذکر کریں گے اور جب کوئی بات کریں گے تو انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے وہ بھی اس بات کو سنتی ہے تو ان کا بھی بھلا ہو سب کا بھلا سب کی خیر سب کا بھلا چاہنا چاہیے ہمیں تو یہ اس کا اس میں ہوتا ہے کہ جی کس طرح سے یعنی علم نافع سے کیا مراد مراد ہوگی تو اس کے بعد جس طرح سے پھر یعنی امام غزالی فرماتے ہیں کہ جی بحال الناس کہ یہ جو مثالیں ہیں یہ ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں اور تو اس کے بعد وما یاقل العالمون تو لیکن یہ ہم نے مثالیں تو بیان کر دی لیکن اس کے ان مثالوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے تو ان مثالوں سے جو فائدہ اٹھانے والا ہوگا وہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں گے تو مثالوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے ہمیشہ سمجھ بوجھ رکھنے والے اور علم رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں تو یعنی یہ بھی ایک علماء کا اور علم رکھنے والوں کا ایک درجہ بیان کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد جی علم والوں کی جو جو فوقیت بیان کی گئی ہے کہ جی جب بھی کوئی کسی چیز میں ہم پھنس جائیں یا کسی چیز میں ہم ہمیں سمجھنا آ رہی ہو تو قرآن شریف کی طرف رجوع کیا جائے اور یعنی اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے سب سے پہلے وہ چاہے قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو پھر اس کے بعد و رسول پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کے بعد کس کی طرف رجوع کیا جائے وہ کہ جی اس کے بعد اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے تو تو یعنی وہ اول امر منہم لدینا استمبا منہ تو علماء کی یہ ایک فوقیت ہے اور اس کے علاوہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ فص اہل ذکر انکن تم تعلمون پھر اس کے بعد یہ بھی ایک علم و ذکر کی جس طرح سے ایک فوقیت آتی ہے قرآن شریف میں کہ اہل ذکر سے پوچھا جائے کہ جب آپ کو کسی معاملے کی سمجھ بوجھ نہ ہو تو یہاں پہ ایک اہل ذکر جو ہیں ان کا مقام اہل علم سے بلند رکھا گیا ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اہل ذکر اہل علم نہیں ہوں گے اہل ذکر ہوگا ہی وہ جو پہلے اہل علم ہوگا اس کے بعد اہل ذکر ہوگا یعنی کہ مفتیان کرام تو اہل ذکر یعنی علم ہو اور اس کے بعد اس کو یاد دہانی کرتے رہیں نصیحتیں کرتے رہیں تو اور جو نصیحت پہ خود بھی عمل کرنے والے ہوں خود بھی نصیحت یافتہ لوگ ہوں ان سے پوچھا جائے تو اگر ایسا عالم ہوگا جو متقی بھی ہوگا اس سے اگر پوچھا جائے گا تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو فصل اہل ذکر ان کن تم لا تعالیٰ ان کے جی ذکر والوں سے پوچھا جائے کہ جی اس میں کیا کیا بات ہے اور کیا حکم ہے تو علم سب سے جو بہتر علم ہے وہ علم دین ہے اور علم دین جو بہت ضروری ہے سب لوگوں کے لیے وہ اتنا علم کہ ہم ہمیں نماز روزے کے مسائل معلوم ہوں نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے وضو کے کیا فرائض ہیں کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کن باتوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یہ سارے جو بنیادی جو ہمارے ایک وہ ہیں جو احکامات اس کا علم ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ پھر جو باقی جو چیزیں پھر جو علم دین کی ایک اسپیشلٹی ہے وہ تو سب کو پھر وہ پھر ایک اس لیول تک جانا کہ جی سب کے لیے پھر ہر چیز کی دین کا علم ہو جائے وہ ہر ایک کے لئے ضروری تو نہیں ہے لیکن اس کا ایک اپنا رتبہ ہے کیونکہ اس کا فائدہ دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا اور ہو سکتا ہے دنیا میں اس قدر فائدہ نہ ہو لیکن آخرت میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ بہت ایک منافع بخش نفع بخش چیز ہوگی آخرت میں تو اس لیے پھر علم دین کی کا حصول اس حد تک اسی طرح پھر علم دنیا جو علم دنیا ہے اس میں بھی اسی طرح آ جائے گا کہ جی فرض عین کیا ہوگا کہ جی کون سا علم دنیا ہے جس کو جس کے وہ بہت ضروری ہوگا اتنا علم حاصل کرنا کہ انسان اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جائے تو اتنا علم کمانا تو اتنا علم حاصل کرنا تو ہر شخص پہ فرض ہوگا مثلا ایک موچی ہے تو وہ جب تک ایک استاد سے علم حاصل نہیں کرے گا کہ جوتوں کو ٹانکا کس طرح لگانا ہے تو وہ اتنا تو اس پہ ہوگا نا فرض پھر اسی طرح ایک مزدور ہے ایک معمار ہے تو وہ جب تک کسی سے ٹریننگ نہیں لے گا کہ اینٹ کے اوپر کیسے اینٹ رکھنی ہے تو وہ بھی ایک علم ہے دنیاوی علم تو اتنا علم جو کہ آپ کو روزگار حاصل کرنے کے قابل بنا دے اتنا علم تو سب کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر باقی پھر فرض کفایا ہے کہ وہ بھی اس صورت میں کہ اس کو علم نافع بنایا جائے کہ اگر ایک انسان ڈاکٹر بن رہا ہے تو پھر ڈاکٹر بن کے دنیا کی انسانیت کی خدمت کرنی ہے ایسے ہی صرف ڈاکٹر نہیں بننا بلکہ اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا انسان تو پھر کس طرح سے خدمت کی جائے گی انسانیت کی اور تو اور کس طرح سے انسانیت کے کام آیا جائے گا کس طرح سے انسانیت کو بچایا جائے گا ان کی جان بچائی جائے گی تو یہ چیزیں یہاں پہ پھر اس میں یہ علم حاصل کرنا ضروری بن جاتا ہے تو تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے خیال میں آج کے لیے اتنی کافی ہے تو انشاءاللہ علم کی جو فضیلت ہے اور جس طرح سے روحانی ترقی کے لیے علم جتنا ضروری ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بات ہوتی رہے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین